السلام علیکم اسٹوڈنٹس امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے welcome to the fifth lecture of operating systems اچھا آج کا ایجنڈا دیکھنے سے پہلے ایک میں چیز کہتا چلوں جو پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میں نے کہی ہے کہ if you have any questions please do write to me and I be happy to answer them okay so let's look at the agenda for to جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم we'll review lecture number four پھر ہم جو لینکس یونکس ڈائریکٹری اسٹرکچر کی براؤزنگ کی بات کر رہے تھے وہ دیکھیں گے پھر ایک اور امپورٹنٹ کمانڈ ہے یونکس کی جو آپ کو بڑی فریکوینٹلی یوز کرنی پڑے گی وہ دیکھیں گے and then we'll spend the rest of the lecture on the basic concept behind a process process ہوتا کیا ہے پروسیس ایک تو ہم نے بات کی تھی جی کہ it's a program in execution لیکن اس سے بہت زیادہ ہے تو اس کی دیکھیں کہ پروسیس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ through its life how many states it may go through ان کی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے پروسیس اسکیجولنگ کی اس میں دو تین طرح کے اسکیجولنگ ہم دیکھیں گے کہ اسکیجولنگ کا کانسیپٹ کیا ہے اور ایک ٹیپیکل آپریٹنگ سسٹم میں کس کس طرح کی اسکیجولنگ پروسیس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے we are not going to look at the scheduling algorithms وہ تھوڑی دیر بعد میں آئیں گے لیکن generally speaking the concept behind different types of schedulers اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ پروسیس کریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرمنیٹ کیسے کیا جاتا ہے اور جب پروسیس کریٹ ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے ان ٹرمز آف کہ جو جو پیرنٹ اور چائلڈ پروسیس کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے ان میں کیا چیزیں کامن ہوتی ہیں کیا وہ چائلڈ جو ہے پیرنٹ سے انہیریٹ کرتا ہے یا آیا وہ کرتا بھی ہے یا نہیں اس طرح کی باتیں ہم ہم دیکھیں گے ٹرمنیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پروسیس ٹرمنیٹ کیوں ہوتا ہے تو اس کے دو تین ریزنس ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا اب and then we are going to recap the lecture and we'll be done for today to recap lecture four ہم نے لیکچر فور میں کیا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم uh, کے اسٹرکچرز کے ہیں اس کے بعد ہم نے بریفلی بات کی کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے کیا ایشوز ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھنا شروع کیا تھا کہ یونکس اور لینکس کا ڈائریکٹری اسٹرکچر کس طرح کس طرح سے ہوتا ہے جو کہ یوزر کو نظر آتا ہے تو اس کی ہم نے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ ایک ٹری لائک یا hierarchical file system directory structure ہوتا ہے جس کے اوپر سب سے روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے اور ساری جو ڈائریکٹریز اور فائلز ہیں اس کے نیچے ہوتی ہیں they hang off the root تو اس کے جو روٹ کے امیجیٹلی نیچے سب ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اس میں سے کچھ امپورٹنٹ ڈائریکٹریز کی ہم نے بات کی جس میں ہم نے ایک ڈائریکٹری کہا کہ وہ لینکس میں جنرلی ہوتی ہے بٹ یونک سسٹم میں بھی سسٹم ایڈمنسٹریٹرس کریٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہوم ڈائریکٹری سو روٹ کے اندر ایک ہوم ڈائریکٹری ہوتی ہے جس میں باقی یوزرس کی ڈائریکٹریز ہوتی ہیں اور اس کو ہم ٹپکلی سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ آرگنائز اس طرح کرتا ہے یوزرس کی جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ان کو لمسم کر کے ایک ڈائریکٹری کے اندر ڈال دیا جائے تو جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ for example in typical university set up home کے اندر فیکلٹی کی ایک سب ڈائریکٹری ہوگی اسٹاف کی ہوگی اسٹوڈنٹس کی ہوگی فیکلٹی سب ڈائریکٹری کے نیچے ساری فیکلٹی کی ڈائریکٹریز ہوں گی اور ان ڈائریکٹریز کو ہم کہتے ہیں ہوم ڈائریکٹریز کیونکہ جب ایک یوزر ایک فیکلٹی لاگ ان کرے گا تو اپنی ڈائریکٹری جو کہ فیکلٹی کی ڈائریکٹری کے اندر ہوگی اس میں اس کو پلیس کر دیا جائے گا اور وہاں سے وہ یوزر جو ہے فیکلٹی ممبر ان دس کیس وہ جو بھی directory subdirectories file create کرنا چاہے گا وہ اپنی ہوم ڈائریکٹری کے انڈر کرے گا this is a very simple way of managing the files and directories اچھا پھر اسی طرح اسٹوڈنٹس کے نیچے بھی ہوں گے کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس یونیورسٹی میں ان جن کو اکاؤنٹ آپ نے دینا ہے پرولیج دینی ہے کہ یہ یونک سسٹم یا لینک سسٹم یوز کر سکیں ان سب کی ہوم ڈائریکٹریز ہوں گی سو روٹ ہوم اس کے نیچے اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس کے نیچے all the students who are eligible to use this Unix system who are allowed to use this Unix system پھر اس میں میں نے کہا کہ let suppose there is a student called Nadeem اس نے اس کے نیچے ہم نے ڈائریکٹری اسٹرکچر دیکھا ندیم کی ہوم ڈائریکٹری کے نیچے کہ اس نے ایک پرسنل ڈائریکٹری بنائی ہے اور ایک کورسز کی کورسز کے نیچے اس نے ایک سب ڈائریکٹری بنائی C S six zero four کی تو یہاں تک یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا اب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ندیم کی ہم ڈائریکٹری اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں اور اب ہم کچھ کمانڈس ڈسکس کریں گے which would allow you to create subdirectories remove subdirectories browse through the directory structure list the contents of a directory and copy files from one place to another remove files move files and at the end we are going to see how you can compile program on a Unix system so let's look at the next slide. اس میں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یوزر ہے اسٹوڈنٹ سب ڈائریکٹری کے نیچے ندیم ندیم کی دو سب ڈائریکٹریز ہیں پرسنل اینڈ کورسز کورسز میں اس نے دو ڈائریکٹریز کریٹ کی ہیں ایک C S four zero one کے لیے اور ایک C S six zero four کے لیے اور ندیم یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے اچھا اب because Nadeem is the home directory of this student call Nadeem جب یہ لاگ ان کرے گا اسٹوڈنٹ تو یہ ندیم کے اندر اس کو پلیس کر دیا جائے گا اور پھر یہ یوزر دیکھ سکتے ہیں کہ ندیم کے انڈر اس کی ہوم ڈائریکٹری کے نیچے کتنی فائلز اور ڈائریکٹریز ہیں بائی یوزنگ سم کمانڈ اور پھر یہ کوئی سب ڈائریکٹری اپنی سب ڈائریکٹری کے نیچے کریٹ بھی کر سکتا ہے ابھی میں I don't want to talk about the concept of permissions and privileges کہ اگر کسی یوزر کو کوئی پرمیشن ہو کسی ڈائریکٹری کے نیچے تو تبھی وہ اس کے نیچے کوئی ڈائریکٹری کریٹ کر سکتا ہے یا کسی ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو دیکھ سکتا ہے and so and so forth but I am going to assume that is the case and later on in the course we may talk about this as to how you can do that how you can you know set permission for some else to browse through your directories اور how you can browse through some other directories in the system اور belonging to some other user اچھا اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں ایک امپورٹنٹ تھوڑی سی ڈائریکٹریز ہیں جن جن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں in our discussions about using Unix system تو چار میں نے یہاں لسٹ کی ہیں ایک تو روٹ ڈائریکٹری جس کی ہم نے بات کر لی پھر ہے home slash login directory home directory اور لاگ ان ڈائریکٹری یوزلی ایک یوزر کی ایک ہی ہوتی ہے کہ جب یوزر لاگ ان کرتا ہے تو جس ڈائریکٹری میں جاتا ہے اس کو ہم لاگ ان ڈائریکٹری بھی کہہ دیتے ہیں اور ہوم ڈائریکٹری بھی کہہ دیتے ہیں اچھا اب جیسے روٹ ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم سلیش یوز کرتے ہیں اسی طرح ہوم ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کرنے کے لیے بھی نوٹیشنز ہیں ہماری ان دا یونک سسٹم اگر ہم ٹلڈا یوز کریں گے اچھا یہ جو چیزیں ہیں کہ کس طرح ڈینوٹ کریں گے ہوم ڈائریکٹری کو this would vary from shell to shell میں جس شیل کی بات کروں گا یہ ہوگا بیش جو کہ one of the you know most commonly used shell which has lot of great feature for both at the user level for interaction with the system as well as ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسکرپٹنگ فیچرس تو صرف اس کی بات کروں گا اگر میں کوئی اور چیز ڈسکس کر رہا ہوں جو بیش میں نہیں ہے تو آئی ایکسپلسٹلی سے سو ٹھیک ہے اچھا اب اس کے جو ہوم اور لانگ ان ڈائریکٹری کی کس اس کو ہم کس نوٹیشن سے ہم اس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یونک سسٹم کو اس میں ٹلڈا ایک ہے دوسرا ہے dollar sign upper case H O M E home اچھا ایک اور میں نے لسٹ کیا ہوا ہے dollar sign lower case home lower case home bash support نہیں کرتا لیکن یہ ایک اور شیل ہے جس کو سی شیل کہتے ہیں ایک اس کا انہینسڈ ورژن ہے جس کو ہم ٹی سی شیل کہتے ہیں اس کو ٹیش بولتے ہیں اس میں یہ dollar sign lower case home کو ہم یوز کر سکتے ہیں to specify users home directory اور میں اگر یوز کرتا ہوں ٹلڈا یا dollar sign home upper case اور lower case depending which shell I have تو یہ میری ہوم ڈائریکٹری کو ڈینوٹ کرے گا یہ نہیں کہ میں آپ کی ہوم ڈائریکٹری کو یہ نوٹیشن یوز کر کے ڈینوٹ کر سکوں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے کرنٹ ڈائریکٹری کا جب میں براؤز کر رہا ہوتا ہوں ڈائریکٹری اسٹرکچر کو تو کسی جگہ جا کے مجھے رکنا ہوتا ہے اور وہاں میں نے اپنا کام کرنا ہے فار ایگزامپل کہ C S six zero four میں جا کے تو میں نے اپنی ایک ڈائریکٹری کریٹ کرنی ہے جس کو میں کہوں گا کہ دس از فار پروگرامس ٹھیک ہے پروگرامس ڈائریکٹری اس کو میں نے کریٹ کرنا ہے پھر اس, اس کے اندر میں فائلز کریٹ کروں گا my source files for example program one dot C اور assignment one dot C whatever name you want to give to it اس کو میں پھر کمپائل کروں گا رن کروں گا ایررز آئیں گے کمپائلر کے یا perhaps run time errors آئیں گے and so on so forth so I am going to work under a particular directory I stay in that directory اس ڈائریکٹری کو ہم یونکس لینکس کے جارگن میں یونکس لینکس کے لٹریچر میں اس کو کہتے ہیں ورکنگ ڈائریکٹری یا کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں ایک ڈاٹ سے پیریڈ سے اچھا سو ہم یونکس کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں اور ان کو اگر ڈاٹ کسی جگہ اگر ڈائریکٹری اسپیسیفائی کرنی ہے تو ڈاٹ یوز کریں گے تو وہ command would understand that I you would you mean your current directory اچھا اس کا بھی یوز ہم دیکھیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور ڈائریکٹری ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا پیرنٹ آف دا کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری سو میں فار ایگزامپل اپنی اگر لیٹ ٹاکنگ اباؤٹ یوزر ندیم ندیم اگر اپنی ڈائریکٹری سی ایس سکس زیرو فور میں ہے تو ڈانٹ ڈائریکٹ وڈ ریپرزینٹ سی ایس سکس زیرو فور ڈانٹ ڈاٹ اگر کہیں اس ڈائریکٹری میں بیٹھے ہوئے تو اٹ وڈ مین دا پیرنٹ آف سی ایس سکس زیرو فور وچ وڈ بی دا کورسز از ڈائریکٹری ٹھیک ہے جی so the parent of the current working directory is denoted by dot dot اچھا یہ تو ہو گیا چند امپورٹنٹ ڈائریکٹریز اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ امپورٹنٹ کمانڈس ہیں جیسے میں نے بات کی which would allow you to browse through the directory structure تو اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کمانڈس ہیں اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں کہ ایل ایس کمانڈ آپ یوز کر سکتے ہیں to display the contents of a directory اگر ایک ڈائریکٹری میں سب ڈائریکٹریز ہیں اور فائلز ہیں اور آپ ان کے دیکھنا چاہتے ہیں کیا کیا نام ہیں اور کون سی ان میں سے ڈائریکٹریز ہیں کون سی فائلز ہیں لینکس فار ایگزامپل اور even in Unix you can actually find out by displaying names of files and directories in our directory کہ ان کی کیا نیچر کیا ان کی ٹائپ کیا ہے ڈائریکٹری ہے سورس فائل ہے ٹیکسٹ فائل ہے یا ایکسیکیوٹیبل فائل ہے and and so so on forth ٹھیک ہے اچھا اب اس ڈسکشن میں جو تھوڑی دیر کے لیے ہم کریں گے اس میں ہم there are many features many options with these commands we are not going to talk about those option for the command we are going to discuss here ہم بڑا سمپل ان کا یوز دیکھیں گے اگر آپ نے ان کا ایڈوانس یوز دیکھ رہے ہیں تو یوزر انٹرفیس کی کتاب آپ دیکھ لیجئے یا ویب براؤزنگ کریں آپ گوگل پہ جا کے آپ دیکھیں کہ you know type Unix tutorial اور introduction to Unix and so تو آپ کو اچھے ٹوٹوریلز مل جائیں گے اور کچھ کچھ کی یو آر ایلز آپ کو میں دوں گا تھوڑی دیر میں جو کہ which are good tutorials for various types of commands and introductory Unix is explain quite well on on web pages ٹھیک ہے اچھا ایل ایس کی تو ہو گیا کہ آپ نے ایک ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو لسٹ کرنے C D would allow you to move from one directory to another to hop from one directory to another P W D command would can be use to display the absolute path name of your current working directory تو آپ پی ڈبلو ڈی جب ٹائپ کریں گے تو آپ کا آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا absolute path name absolute path name کیا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جو روٹ سے شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے slash home slash student slash Nadeem slash blah blah blah تو اس طرح یہ ڈسپلے کر دے کہ آپ کس ڈائریکٹری میں ٹھیک ہے اچھا پھر میک ڈر اور remove dir R M D I R اور M K D I R M K D I R command use ہوتی ہے to create a new directory to make a new directory R M D I R is use to remove an empty directory non ایم ڈائریکٹری آپ ریموو ڈرسنی ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ایک اور کمانڈ یوز کرنی پڑے گی جو میں نے اینڈ میں لسٹ کی ہوئی ہے آر ایم یہ بیسکلی تو یوز ہوتی ہے فائلس کو ریموو کرنے کے لیے لیکن آپ اس کا ایک خاص فیچر یوز کر کے آپ نان ایمٹی ڈائریکٹریز کو بھی ریموو کر سکتے ہیں but we have to be very careful when we do that کیونکہ ایک دفعہ ڈلیٹ ہوگی یونکس یا لینکس سسٹم سے فائلس آپ کی تو آپ کو ریکور نہیں کر سکتے ان کو آپ it's very very difficult to recover them آپ کے وہ ناٹن یوٹیلٹیز جو آپ you may be use to using those tools they are not going to work on the link system so link system assumes کے آپ ایک اسمارٹ یوزر ہیں so you need to act smart اور میک شیور کہ جو بھی آپ کمانڈ رن کریں make sure you want to run that command in particular اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینس جو ہیں وہ کافی خراب ہو سکتے ہیں ڈینجرس ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا چھ مہینے کا کیا ہوا کام جو ہے ایک یو نو سیکنڈ میں آپ ریمو کر دیں with the hit of finger on the return key تو آپ you know you want to make sure کہ when you do such things you rethink whether you want to run this particular command not تو اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتایا کہ آر ایم کمانڈ ہے to remove non empty directories اچھا C P and M V command C P use ہوتی ہے to copy a file to directory اور copy multiple file sorry copy file to another file اور copy a file to another directory with the same name اور ڈیفرنٹ نیم اور copy multiple files to a directory move بھی ہوتی ہے اس طرح to move a file from one place to another place یا to rename a file اچھا یہ تو ہو گیا کہ کمانڈ جو ہم ڈسکس کریں گے اگلی سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو میں نے تھوڑی سی ایگزامپل یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں let's look at the slide down کہ پہلی ایگزامپل ہے میک ڈر اسپیس ٹیمپ ہمیشہ کمانڈ اور جو بھی اس کا آرگومنٹ آپ نے دینا ہے ان میں ایٹ لیسٹ ایک اسپیس ہونی چاہیے سو دس از میک ڈور ٹیمپ اس کا کیا مطلب ہے جب یہ آپ کمانڈ رن کریں گے تو جو بھی آپ کی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری ہے اس میں ٹیمپ ڈائریکٹری کریٹ ہو جائیں گی اگلی کمانڈ ہے make dir tilde slash courses slash C S six zero four slash programs تو اسیوم اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ہوم ڈائریکٹری کے نیچے کورسز ڈائریکٹری ہے اس کے نیچے C S six zero four بھی ہے اور اس کے نیچے آپ یہ کمانڈ یوز کر کے پروگرامز ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں اچھا اگلی کمانڈ ہے ریمو اور اور نے میں نے سیم ہی دے دی ہے so apparently I created this directory called tilde slash slash C S six zero four slash programs programs کی ڈائریکٹری میں نے کریٹ کی it is an empty directory میں نے اس میں کوئی چیز اور کریٹ نہیں کی I can remove it with remove dir so remove dir جو کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس ڈائریکٹری کو ریموو کر دے گی اگر آپ نے یہ ڈائریکٹری کریٹ کر کے اس میں کوئی اور چیزیں کریٹ کر لی ہیں سچ ایز ادر ڈائریکٹریز اور فائلس تو پھر آپ ریموو ڈر سے نہیں اس کو ریموو کر سکتے اس کے لیے آپ کو کمانڈ ایک اور یوز کرنی پڑے گی جیسے میں نے کہا کہ R M command with some some option اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں اس میں ایگزامپل میں نے دی ہیں سی پی کمانڈ کی اور ایم وی کمانڈ کی دو کمانڈز میں نے دی ہیں سی پی کے لیے دو دی ہیں ایم وی کے لیے پہلی جو کمانڈ ہے C P file one space file two وہ فائل ون جو آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہے اس کو کاپی کر دے گی in another file called file two also in your current directory اچھا C P tilde slash file one space tilde slash memo slash file two یہ آپ کو فائل ون جو آپ کی ہوم ڈائریکٹری میں ہے اس کو کاپی کر دے گی in the memos directory which is under your home directory اور جو کاپیڈ فائل کا نام ہوگا وہ ہوگا file two so file one آپ نے اپنی ہوم ڈائریکٹری میں سے لی اور فائل ٹو میں کاپی کر دی لیکن فائل ٹو کدھر ہے in the memos directory under your home directory اچھا پھر آپ نے انہیں پاتھ نیمس کو یوز کر کے ایم وی کمانڈ یوز کی تو جب آپ نے M V file one file two کہا اس کمانڈ کو ٹائپ کیا اور انٹر کو ہٹ کر دیا تو فائل ون موو ہو گئی فائل ٹو میں اور دونوں آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں ریجنل فائل بھی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہے اب آپ جس کو موو کر رہے ہیں وہ بھی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہوگی تو افیکٹولی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے فائل ون کو ری نیم کر دیا فائل ٹو ٹھیک ہے اچھا دوسری ایگزامپل ہے کہ move tilde slash file one space tilde slash memo slash file two جیسے کہ اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فائل ون جو آپ کی ہوم ڈائریکٹری میں ہے اس کو آپ نے موو کر دیا ایک اور فائل میں call file two which is under the memos directory in your home directory تو ان دونوں دونوں کیسز میں کمانڈ جو رن کریں گے تو file one would go away آپ فائل ون کو دوبارہ ایکسس نہیں کر سکتے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائڈ جو ہے اس میں میں نے ایگزامپل دی ہیں تین example for the R M command to remove files ایک میں نے دی ہے کہ آر ایم فائل ون کہ ریموو کر دیں فائل ون آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں سے ہم نے پہلے بھی اس طرح کی بات کیا کہ اگر سمپل فائل نیم دیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرنٹ ڈائریکٹری میں ہوگا اچھا دوسری ہے کہ remove tilde slash course slash slash slash C X six zero four program test dot C remove ہم کرنا چاہتے ہیں the last component of the path name جس کو ٹیسٹ ڈاٹ سی ہم کہتے ہیں سو so یہ آپ نے ٹیسٹ پروگرام کو لکھا سی کا اس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے you are not necessarily under the programs directory اگر تو پروگرامز ڈائریکٹری میں ہوتے تو وہ آپ کی کرنٹ ورکنگ ڈائریکٹری ہوتی اس میں سے آپ سمپل کہہ سکتے تھے remove space test out C اب آپ کسی اور جگہ ہیں تو you are using you know this path name starting with your home directory تو ٹیسٹ آٹ سی جو کہ پروگرامز ڈائریکٹری کے اندر ہے اور پروگرامز ڈائریکٹری آپ کے C S six zero four میں ہے which is under the courses directory under your home directory وہ ٹیسٹ ڈاٹ سی ریموو ہو جائے گی اچھا اب کئی میں نے بتایا کہ کئی آپ کے آپشنز ہوں گے جن کو ہم فلیگز کہتے ہیں فلیگز بھی کہتے ہیں کمانڈس کے اور وہ آپشنز ہوتے ہیں ڈیش کے ساتھ شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلا L S space dash L اگر کر دیں تو آپ کو کرنٹ ڈائریکٹری کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ان کی لانگ لسٹنگ مل جائے گی جب لانگ لسٹنگ ملتی ہے تو اس میں کئی آپ کو کئی طرح کی انفارمیشن مل جاتی ہے for every file and directory in the directory that you are listing اور اس میں بتا دیتے ہیں آپ کی پرمیشن کیا ہے اونر کیا ہے اس کا اس فائل کا اونر کون سا ہے فائل کا سائز کیا ہے کب file you know last update ہوئی تھی اینڈ سو آن سو فون ٹھیک ہے وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے R M star dot O command آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ پروگرامس کو کمپائل کرتے ہیں کئی دفعہ آپ کو ان کی آبجیکٹ فائلس کریٹ کرنی پڑتی ہیں ایکسیکیوٹیبل فائلس کریٹ کرنے سے پہلے تو at the end when you all done generating the executable آپ چاہیں گے کہ جتنی آبجیکٹ فائلس تھیں میں نے کریٹ کی وہ ساری ریموو کر دوں تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ R M tilde star dot O کر دیں ایسٹرسک ڈاٹ او کیونکہ ڈاٹ او ایکسٹینشن جو ہے یہ آبجیکٹ فائلس کی ہے یونکس اور لینکس کے اندر اچھا اب اس کو ہم جو اسٹار ہے اس کو ہم وائلڈ کارڈ کہتے ہیں تو وائلڈ کارڈ جو ہے یہ ایک اسٹار ہے ایک کوشچن مارک ہے کوشچن مارک ایک کیریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹار جو ہے ون اور مور کیریکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی جب بھی اسٹار کو یوز کریں گے کسی کمانڈ کے ساتھ تو یہ سیکوینس آف کیریکٹرس کو ریپرزینٹ کر دے گا تو اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ remove star dot O means کہ کیا کوئی بھی نام ہو فائل کا for as long as it has dot O extension ان سارن کو ہم ریمو کرنا چاہتے ہیں ان دا کرنٹ ڈائریکٹری ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہوگی ساری آپ کی command which allow you to browse the directory structure create a directory structure and so on and so forth ٹھیک ہے list contents of a directory اب ایک کمانڈ ہم نے اور دیکھنی ہے جو کہ آپ فریکوینٹلی یوز کریں گے جب آپ پروگرامس کریں گے ان کو آپ نے کمپائل کر کے ایکسیکیوٹیبل بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپائلر کمانڈ یوز کرنی پڑے گی تو جو کمپائلر کمانڈ ہے جو یونکس میں کامنلی یوز ہوتی ہے لینکس میں وہ ہے دا گنو کمپائلر کمانڈ اور اس کا نام ہے جی سی سی جی سی سی کمانڈ آپ یوز کر کے اس کو آرگومنٹ دیں کوئی سی پروگرام اور ہر سی پروگرام کا جو نام ہے وہ ڈاٹ سی ایکسٹینشن پہ ختم ہوگا لور کے C so you see G C C program dot C تو یہ and hit the enter key this is going to create an executable file اور جو ایکسیکیوٹیبل کا ڈیفالٹ نام ہوگا وہ ہوگا اے ڈاٹ آؤٹ ٹھیک ہے اچھا آپ نے جی سی سی کمانڈ یوز کر کے G C C space program dot C enter کو ہٹ کیا ایکسیکیوٹیبل جو ہے اے ڈاٹ آؤٹ میں آ گیا اب آپ نے اس کو رن کرنا ہے تو آپ اس کو رن کریں گے ٹائپ کریں گے dot slash A dot out dot اس میں ڈینوٹ کرے گا کہ آپ سسٹم کو بتا رہے ہیں ٹو دا کمانڈ انٹرپریٹر کہ آپ اپنی کرنٹ ڈائریکٹری میں سے اے ڈاٹ آؤٹ کو رن کرنا چاہ رہے ہیں so dot slash A dot out جیسے کہ آپ کی سلائڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اچھا اب اگر آپ اے ڈاٹ آؤٹ ڈیفالٹ جو ایکسیکیوٹیبل فائل کا نام ہے اس میں نہیں کریٹ کرنا چاہتے تو آپ ایک آپشن یوز کر سکتے ہیں کمپائلر کمانڈ کی جی سی سی کی جس کو dash lower case O option کہتے ہیں تو آپ لوور کیس او کے بعد جو آپ نام دیں گے وہ ہوگا ایکسیکیوٹیبل فائل کا نام اچھا you have to be very careful when you use the dot dash O option meaning کہ آپ آؤٹ پٹ کس فائل میں کریٹ کرنا چاہیں گے اور کمپائلر کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی دا ایکسیکیوٹیبل فائل تو لیٹ سے کہ پروگرام کا نام ہے آپ کا پروگرام ڈاٹ سی اور آپ ایکسیکیوٹیبل ڈالنا چاہتے ہیں the file call program no make sure that you specify program and not program dot C کیونکہ آپ یو نو ڈیولپ کر رہے ہیں سی پروگرام اور بار بار کوئی ایڈیٹر یوز کر کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ایڈٹ پروگرام ڈاٹ سی تو جب آپ کمپائلر کی کمانڈ دیں گے تو اس میں بھی آپ ٹائپ کریں گے G C C space program dot C dash O اور پھر آپ by mistake you can give program dot C یہ اگر آپ نے کر دیا then all of your program file program dot C is going to be deleted the contents are going to be deleted it would become an empty file so make sure option to create the executable اندر فائل تو آپ اس میں ڈاٹ سی کی ایکسٹینشن نہ دے دیں کہیں سو جو ایگزامپل میں نے لی ہے اس میں کہا کہ G C C space program dot C space dash O space program تو اب ایکسیکیوٹیبل پروگرام میں بن گیا اس کو آپ ایکسیکیوٹ کیسے کریں گے dot slash program hit enter key program کی آؤٹ پٹ آئے گی سو آن اچھا ایک جو آپشن کمپائلر کمانڈ کی اور جو کافی کامنلی یوز ہوگی ان پرٹیکولر جب آپ لائبریری کوڈز یوز کرتے ہیں تو جب لائبریری کوڈ آپ یوز کرتے ہیں تو for some libraries you have to explicitly tell the compiler command that you want to link this particular library بہت سی لائبریری کمپائلر آٹومیٹکلی لنک کر لیتا ہے جو کہ کامنلی یوز یوز ہوتی ہیں لیکن for example library such as the math library the socket library جو کہ نیٹورک پروگرامنگ میں یوز ہوتی ہے ان کا آپ نے ایکسپلسٹلی کمپائلر کمانڈ کو بتانا ہے کہ یہ لائبریری آپ لنک کریں سو so, اس کے لیے جو آپشن ہے ڈیش ایل کی ہے اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ کیریکٹر آپ بتاتے ہیں specifying the particular library so جو ایگزامپل میں دے رہا ہوں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں کہ G C C space program dot C space dash O space program space dash L M dash L کا مطلب ہے آپ لائبریری کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں M stands for the math library تو اگر آپ نے اپنے پروگرام میں کوئی میتھ فنکشن یوز لائبریری کا کیا ہے may be the power function the sine cosine function اور واٹ ایور میتھ فنکشن جو کہ لائبریری کے اندر ہے تو آپ کو dash L M compiler command کو بتانا پڑے گا اسی طرح سے اگر آپ نیٹورک پروگرامنگ کر رہے ہیں اور ساکٹ کا اے پی آئی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ساکٹ کی لائبریری بھی لنک کرنا پڑے گی اور may be some times you need to link to libraries تو وہ بات ہوگی جب بھی کبھی آپ یو نو ساکٹ پروگرامنگ کی بات کریں گے انڈر دا یونکس سسٹم اچھا آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا تھا کمپائلر کمانڈ اگلے دو جو سلائڈز ہیں اس میں بیسکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ there are resources available on the internet آپ گوگل سرچ کر کے تھوڑا سا اور براؤزنگ کر لیں اور دیکھ لیں کہ may be you can find better tutorials ان دو سلائڈز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ two places where there are very good tutorials available for beginners in Unix اگر آپ بالکل نئے یونکس یوزر ہیں تو these are very good tutorials in particular جو سرے یونیورسٹی میں ہیں اور سرے یونیورسٹی میں اور بھی بہت سے ٹیٹوریل ہیں تو اس میں جا کے آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کو ان کمانڈس کے متعلق اور سیکھنا ہے یا اور کمانڈس کے متعلق سیکھنا ہے تو please go and browse to these web pages اچھا اب جب بھی آپ پروگرامس لکھیں گے تو سورس پروگرام کریٹ کرنے آپ کو سی سی پلس جاوا جس لینگویج میں بھی یونکس کے انڈر انلیس کے آپ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایڈیٹر یوز کرنا پڑے گا سیپریٹلی تین یونکس کے ایڈیٹر کامنلی یوز ہوتے ہیں ای میکس اس کا گرافکل انٹرفیس جو اس کو ایکس ای میکس کہتے ہیں وائی وی آئی لینکس کے اندر اس کی ورژن آتی ہے ویم یہ دوسرا ہے this is the oldest editor V I editor is the oldest screen editor اچھا but it is also the most difficult لیکن یونکس یوزر کہتے ہیں کہ you you know know don't why you are not a real Unix user so I would encourage you to at least go and try using it لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی ٹوٹوریل دیکھنا پڑے گا یا کوئی کتاب دیکھنی پڑے گی I don't want to spend time on teaching you how to use text editor in the course on operating system concepts اچھا ایک اور ایڈیٹر ہے which is very easy to use it's not as powerful as نو بائے اور emacs editors are but it's very easy to use and is called pico it's not meant for Unix only یہ کئی اور آپریٹنگ سسٹمس میں بھی چل جاتا ہے یونیورسٹی واشنگٹن میں ڈیولپ ہوا تھا تو یہ میں جو پیج آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس میں میں تین ایڈیٹرس کے لیے آپ کو کچھ web sites URLs دیے please go through these web sites and learn about these editors and then at the end choose one that you would use in this course and afterwards ٹھیک ہے اچھا اب وی سوئچ گیئرس ناؤ اور اب چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے کیا کیا چیز پروسیس میں ہوتی ہے پریویسلی تو ہم نے اس کو سمپلی ڈیفائن کیا جی it's a program in execution لیکن آپ دیکھیں گے کہ پروسیس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ پروسیس کن کن اسٹیٹس میں جا سکتا ہے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن کس کس طرح کے نارملی پروسیسز ہوتے ہیں اور یہ کہ پروسیس کیسے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں شفٹ ہوتا ہے اور کس طرح اس کی اسکیجلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے so let's go to the slide now and look at as to what a process is and what comprise is a process اچھا جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ a process is simply a program in execution اور پروگرام جو ہے یہ سیکوینشلی ایکسیکیوٹ کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پروسیس میں ہے کیا کیا چیز ٹھیک ہے تو I am going to list these things one by one ایک تو اس میں کوڈ سیکشن ہوگا ڈیٹا سیکشن ہوگا اسٹیک اس کا اپنا ہوگا ایک پروسیس کا اس میں ہیپ ہوگی اور ہیپ یوز اسٹیک ہمیں پتہ کس لیے یوز ہوتا ہے کوڈ ہمارا پروگرام کوڈ ہے ڈیٹا سیکشن میں آپ کے ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آپ کا گلوبل ویریبلس ہوں گے فار ایگزامپل یا کوئی اور اسٹرنگ آپ نے ڈیفائن کیے ہوں گے اسٹیک میں اسٹیک یوز ہوتا ہے جب آپ فنکشن کالس کرتے ہیں تو ایک فنکشن کو آپ نے کال کیا اس کے لوکل پرامیٹرس کے لیے جگہ اسٹیک پہ کریٹ کی جاتی ہے ریٹرن ایڈریس کے لیے کی جاتی ہے اور جو اس کے لوکل ویریبلز ہیں ان کے لیے جگہ کریٹ کی جاتی ہے اسٹیک کے اوپر تو اسٹیک اس لیے یوز ہوتا ہے پروسیس کے اندر ہیپ یوز ہوتی ہے to allow a process to request space allocation and deallocation dynamically at one time جیسے سی پلس پلس میں آپ کرتے ہیں نیو اور ڈیلیٹ کے ذریعے اور سی میں کرتے ہیں آپ میلاک اینڈ فری کے ذریعے اچھا اس کے بعد ہوتا ہے انوائرمنٹ کا ایریا ہوتا ہے پھر سی پی یو اسٹیٹ ہوتی ہے پروسیس کنٹرول بلاک ہوتے ہیں مینی ادر تھنگس انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل جو آپ کے انوائرمنٹ جو آپ کمانڈ لائن سے کوئی پروگرامٹر پاس کرتے ہیں تو ان کی انفارمیشن وہاں ہوتی ہے کہ کیا پرامیٹرز ہیں کتنے ہیں so on and forth in C's language programs جب مین کے اندر آپ پرامیٹرس پاس کرتے ہیں آرگ سی اینڈ آرگ وی یا انوائرمنٹ پوائنٹر وہ سارے اس جگہ پہ ہوتے ہیں پھر پروسیس کے ساتھ ایک C P U state associated ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کون سی اگلی انسٹرکشن ہے جو کہ سی پی یو کو ایکسیکیوٹ کرنی ہے اس پروسیس کے لیے سی پی یو رجسٹرز کی ویلیوز کیا ہیں جس میں جنرل پرپز رجسٹرز بھی ہوتے ہیں پھر اس میں ہوتے ہیں میموری مینجمنٹ رجسٹرز جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پروسیس کی ایڈریس پیس کیا ہے and so on and so forth اور پھر ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے کرنل کا جو کہ ہر پروسیس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے جب پروسیس کریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس کنٹرول بلاک تو ہر پروسیس کے ساتھ وہ بھی ایک ہوگا اچھا اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ پروسیسز دو طرح کے نارملی ہوتے ہیں سرٹنلی ایک اور بھی ہو سکتا ہے جس کی میں بات کرتا ہوں بٹ جنرلی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئیو باؤنڈ پروسیسز دوسرے ہوتے ہیں C P U bound processes تو باؤنڈ پروسیس کیا ہوتا ہے ایسا پروسیس جو کہ زیادہ وقت آئیو کرتا ہے ڈیورنگ اٹس لائف ٹائم اور C P U bound process ایسا ہوتا ہے جو during its lifetime C P U کو زیادہ یوز کرتا ہے تو سلائڈ میں آپ اگر دیکھیں تو دو آپ کو ڈائگرامس نظر آئیں گی ایک آئیو آیوبان پروسیس کی جس میں آئیو برسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ہیں compare to the C P U burst اسی طرح دوسری اگر ڈائگرام دیکھیں تو اس میں سی پی یو برس بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا آئیو برس سو پہلی والی جو اوپر والی ڈائگرام ہے وہ آپ آئیو آئیوبارڈ پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے دوسری جو ہے وہ سی پی یو بار پروسیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے اچھا اس میں دیکھیں تو ان کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں مثلا what are the examples of I bound processes and what are the examples of C P bound processes اچھا I bound processes you know you should think on your own also but I give you couple of examples ایک یہ ہے کہ اگر آپ ورڈ پروسیسنگ کر رہے ہیں تو جو ورڈ پروسیسر ہے وہ ایک آئیونڈ پروسیسر کیونکہ زیادہ وقت آپ لگاتے ہیں کی اسٹروکس پہ ٹھیک ہے فارمیٹنگ کرنے میں کی اسٹروکس پہ پوائنٹ سائز چینج کرنے میں سو سو آن اینڈ فون یا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے آپ زیادہ وقت ان پٹ آؤٹ پٹ کرتے رہتے ہیں رائٹ آپ کی اسٹروکس پریس کرتے ہیں اور you know you see the data on the screen you make changes on it and so on and so forth C P U کی پروسیسنگ بہت کم یوز ہوتی ہے بلکہ یہ ساری انٹرپٹ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے to take keystrokes that you press on the keyboard and display them on the screen occasionally you would like to save your file in the word processor or in the text editor on the desk تاکہ آپ نے جتنا کوئی کام کیا ہے وہ سیو سیف رہے just in case the C P U power goes down یا C P U crashes for some reason یا اچھا اس کے علاوہ اور کوئی ایگزامپل ہو سکتی ہے سچ ایز کہ جو بل جو پرنٹ کرنے والی بیچ پروسیسنگ جو ہوتی ہے کہ آپ نے واپٹا نے بل پرنٹ کرنی ہے تو وہ جو جاب ہوگی وہ بھی آئیو باؤنڈ ہوگی زیادہ اس میں پرنٹنگ کا کام ہو رہا ہے اینڈ پے رول کی اپلیکیشن اینڈ سو آن اچھا سی پی یو باؤنڈ کی کیا ایگزامپل ہوں گی سی پی بانڈ کی ایگزامپل وہ ہوں گی جس میں سی پی یو زیادہ یوز ہو رہا ہے so for example some simulation of you know network traffic for سے ہیف منٹ اور فیو سیکنڈ ایون تو جو وہ کام ہو رہا ہوگا it will be lot of mathematical calculation so on that would be a C P bound process process that simulates traffic on local area network for example for few seconds یا کوئی بھی سائنٹفک اپلیکیشن جس میں آپ میٹرکس ملٹیپلائی بہت کر رہے ہوں and you know D S P based application digital signal processing کی کوئی ایپلیکیشن ایسی ہو those are examples of C P U process اچھا اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ پروسیس جو ہے وہ کن کن اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے ڈیورنگ اٹس لائف ٹائم اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ the life of a process consist of primarily ہم اس کو لم سم کر لیتے تھے ایک پرٹیکولر نمبر آف اسٹیٹس کو ایک اسٹیٹ میں کہ سی پی یو برسٹ ہے اور آئی او برسٹ ہے رائٹ right? But in reality that's not really the case C P U burst تو ہوگی کہ when the program code is executing I O burst میں بہت زیادہ چیزیں ہم نے اکٹھی لگا دی تھی اکٹھی we collected a number of things together we called those things as as comprising the I O burst لیکن ان ریالٹی اس میں پروسیس آئی او بھی کر سکتا ہے may be waiting for user input یا waiting for the disk read to complete اور disk write to complete and so on so waiting for the network data to to come from a client process and so on یا اس میں اور بھی ہو سکتی ہیں کہ process is waiting for some other event for example ایک پروسیس نے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کیا and the parent process wants to wait for the child process to finish its task and when the child terminates then only the parent is going to proceed تو اس طرح ایک اور ایونٹ ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ parent process waiting for a child process اچھا کورس میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے پروسیس انکونیزیشن کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں to solve the critical section problem اس کے بھی ٹولز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں semaphores spin lock semaphores and so on and so forth وہ سارے ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ پروسیس ریکویسٹ کر سکتا ہے but it is possible that resource is not available it is not an error condition لیکن وہ اگر ریسورس اویلیبل نہیں ہے then the process has to wait so it is another event on which a process can wait تو ابھی تک ہم نے کہا جی کہ آئیو ہو جائے یہ پروسیس ایک چائلڈ پروسیس کا ویٹ کر رہا ہے یا ایک اور ایونٹ ہے کہ may be a process needs semaphore some kind of resource which the operating system is going to give to this process but it's not available at this time یہ ہو گیا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پروسیس نے کوئی سلیپ کال کر لی ہے کوئی ایسا فنکشن کال کر لیا کہ process would go to sleep for some time اس کے علاوہ اور کئی ایونٹ ایسے ہوتے ہیں and we'll see many of them as we move long in the course کہ جب پروسیس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے فار سم ایونٹ اچھا ان سب کو لم سم ہم نے کر کے کہہ دیا کہ this is I process in reality these are various states a process can be in اچھا اب اگر سلائڈ پہ آپ دیکھیں تو ہم نے دکھایا کہ اس میں رفلی پانچ اسٹیٹس کا ہم ذکر کرتے ہیں although they are many more than five but these are the general states ایک تو ہے نیو اسٹیٹ کہ یوزر نے ایک اپلیکیشن رن کی ڈبل کلک کیا ایک آئکان پہ یا کمانڈ لائن کے ذریعے یا پل ڈاؤن مینیو کے ذریعے تو آپریٹنگ سسٹم نے disk that the executable is on the disk disk سے ایکسیکیوٹیبل لینے مین میموری میں ڈالنے اور اس کو ایک پروسیس بنا دینا ہے میننگ کہ اس کو وہ پروگرام کنٹرول بلاک بھی الوکیٹ کرنا ہے دا پی سی بی اور بھی سی پی یو کی اسٹیٹ سیٹ کرنی ہے then it's going to become a process تو جب یہ نیا پروسیس ڈسک سے مین میموری میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں this is a new state the process is in a new state ٹھیک ہے یہ نیا پروسیس آ رہا ہے مین میموری میں اچھا پھر جب یہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے to get the C P U یہ اس کی ایک اور اسٹیٹ ہوتی ہے کہ it is ready to use the C P U but the C P U is not available yet تو اس کو ہم کہتے ہیں this is in the ready state دو اسٹیٹس ہوگی نیو نیا پروسیس آیا ریڈی اسٹیٹ میں چلا گیا کہ it's waiting for the C P U to be assign to it پھر ایونچلی جب اس کو سی پی یو ملے گا تو یہ سی پی یو کو یوز کر رہا ہوگا اس کی انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کر رہی ہوں گی تو پھر ہم کہیں گے this is in the run state یہ ایکسیکیوشن اسٹیٹ میں چلا جائے گا اچھا اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو C P U depending upon the O S scheduling algorithm اس کو سی پی یو تھوڑے وقت کے لیے دینا تھا جتنے بھی وقت کے لیے دینا تھا وہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا اب یہ it is ready to use more C P U لیکن اس کا وقت ختم ہو گیا سی پی یوز کرنے کا تو اس کو دوبارہ رن اسٹیٹ میں کر دیا جائے گا سو یہ پروسیس ایکسیکیوشن یا رن اسٹیٹ سے I sorry it is going to to become the ready state so یہ ریڈی uh, ہے سی پی یوز کرنے کے لیے سی پی یو کا اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے some other process has to use the C P U تو یہ دوبارہ ریڈی اسٹیٹ میں آ جائے گا اچھا اٹ از پاسبل کہ یہ پروسیس نے اپنا سی پی یو وہ پورا جو ٹائم سلائز تھا وہ ختم نہیں کیا لیکن اس نے کوئی آئیو کرنی ہے یہ it has to wait for the child process just created a child process and it has to wait for the child process to terminate یا اس کو ایک سیمافور یا کوئی او ایس ریسورس کی ضرورت ہے اور وہ ریسورس اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو اس کو ویٹ کرنا ہے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے اس کو ویٹ کرنا ہے so it is going to going to one of one other state and we'll call it for example see the I O state اور the waiting state in general so new state ready state running state waiting state جس میں آئیو ویٹنگ ہو سکتی ہے جس میں کوئی ایونٹ کی ویٹنگ ہو سکتی ہے and eventually process is going to use the C P for some time and فنیشکوشنل general five next slide now and see the diagram which shows us as to how ارس گوز انس اسٹیٹس تو اس ڈایا گرام میں اگر دیکھیں تو نیا پروسیس آتا ہے it is ready to run جب اس کو سی پی یو ملتا ہے تو یہ رننگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے مے بی اس کا time C P U use کرنے کا ختم ہو گیا ہے تو وہ ایک انٹرپٹ آئے گی اور واپس یہ ریڈی اسٹیٹ میں چلا جائے گا یا ڈیورنگ دا رننگ اسٹیٹ اس نے کوئی ڈسک ریڈ ریکویسٹ کر دیا to read a file for example اور رائٹ ٹو اے فائل اور read data from the network یا کوئی اور ایونٹ آ جائے گا سچ ایس جیسے میں نے کہا کہ ایک چائلڈ پروسیس کے لیے ویٹ کرنا ہے تو وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں چلا جائے گا وہاں سے واپس eventually the I O is going to complete یا event would occur and the process would go back from the waiting state to the ready state Eventually, it's going to get the C P U again get in state, state and it loop loop in this state for some for some time and eventually the process is going to use the C P U it would get in running state اپنی ساری باقی انسٹرکشنیں ایکسیکیوٹ کرے گا آخری انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کرے گا اور ٹرمنیٹ ہو جائے گا تو یہ ٹرمینیٹڈ اسٹیٹ میں چلا جائے گا اچھا اگلی اسٹیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ what are the process attributes اور some other related information about a process یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے پروگرام پروسیس کنٹرول بلاک میں جس کو ہم پی سی بی کہتے ہیں کیا کیا اسٹیٹس ہیں اگر دیکھیں آپ سلائڈ میں تو پروسیس اسٹیٹ یعنی اس کی کیا اسٹیٹ ہے is it in the running state is it in the waiting state کیا کس قسم کی ویٹنگ اسٹیٹ ہے پروگرام کاؤنٹر کی value C P U register کی values C P U scheduling information اس کی کتنی پرایورٹی ہے کب اس کو باری ملے گی for example to get to use the C P U memory management information and lot of other related information ٹھیک ہے اور کیا انفارمیشن ہو سکتی ہے ایک پروسیس کے بارے میں جو کہ کرنل کو آپریٹنگ سسٹم کو پتا ہونی چاہیے سو اسکیجولنگ انفارمیشن ہم نے کہا پھر who's the owner of the process کتنی دیر پروسیس رن کر چکا ہے میمری مینجمنٹ اس کی انفارمیشن کہ اس کا پروسیس جو ایڈریس اسپیس ہے وہ کہاں پہ ہے اس کا آئی ڈی کیا ہے every process in a system is known by an integer number known as the process I D پھر یہ بھی اکثر سسٹم جو ہے وہ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ اس پروسیس کا پیرنٹ کون تھا اچھا تو یہ ساری انفارمیشن پروسیس کنٹرول بلاک میں ہوتی ہے جو ایک ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کرنل مینٹین کرتی ہے سارے پروسیسز کے لیے جو کہ سسٹم میں رن کر رہے ہوتے ہیں یا سسٹم میں موجود ہوتے ہیں تو اگلی سائڈ میں اگر دیکھیں تو یہ ڈایاگرام شو کر دی گئی ہے جس میں یہ ساری انفارمیشن ہوگی سو پی سی بی کی ہوگا کیا ہے so it's basically going to be like a C struct یا سی پلس پلس اسٹرکٹ کہ اس میں پروسیس ڈیٹ ہے پروسیس نمبر ہے پروگرام کاؤنٹر کی ویلیو ہے رجسٹرس کی ویلیوز ہیں میموری مینجمنٹ uh, کی ویلیوز ہیں کتنی فائلز پروسیس نے اوپن کی ہوئی ہیں اینڈ اینڈ سو سو آن اچھا اب یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ایک سسٹم میں like a time sharing system جس میں کنکرنٹلی ملٹیپل یوزرز اپنے پروسیسز رن کر سکتے ہیں یا ایک ہی یوزر ملٹیپل پروسیسز رن کر سکتا ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے تو اس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی in the first the second lecture کہ یہ basically C P U scheduling کے تھرو ہوتی ہے تو سی پی یو اسکیجلنگ کے بہت سے الگودمز ہیں وہ تو ہم دیکھیں گے ان کپل آف لیکن یہ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ سی پی یو ایک پروسیس کو دیا جاتا ہے جب اس نے سی پی یو یوز کر لی ہے for some time as decided by the algorithm we use تو سی پی یو اس پروسیس سے لے لیا جاتا ہے ایک اور پروسیس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کو سی پی یو دیا جائے گا اور وہ جو پروسیس سلیکٹ کیا جاتا ہے it is among the processes which are in the ready state تو ریڈی اسٹیٹ میں بہت سے پروسیسز ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں based on the scheduling algorithm C P U current process سے لے کے دوسرے پروسیس کو دے دیا جاتا ہے اور دوسرا پروسیس رن کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ساری چیزوں کو یہ ڈائگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ السٹریٹ کرتی ہے کہ P zero for example C P U use کر رہا تھا اس سے پی ون کو ہم نے دینا ہے جب P zero C P U use کرے گا تو پی ون ویٹنگ اسٹیٹ میں ویٹ کرے گا سی پی یو کے لیے اگر اس کو کچھ اور نہیں کرنا اور جب پی ون یوز کر رہا ہوگا تو پی زیرو ویٹ کرے گا اچھا یہ سارا ہوتا کیسے ہے سوئچنگ سوئچنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سی پی یو کیجولنگ ایلگم ڈسائڈ کرتا ہے کہ کس پروسیس کو which process among the process the ready queue is going to get the C P U next پھر وہ ایک اور پیس آف کوڈ ہوتا ہے کرنل میں جس کو کہتے ہیں ڈسپیچر وہ ڈسپیچر کو بتاتا ہے ڈسپیچر ایک کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکس سوئچ وہ کانٹیکٹ سوئچ کیا ہوتا ہے کانٹیکس سوئچ یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ پروسیس کا جو بھی اسٹیٹ ہے جو بھی اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کو سیو کر لیا جاتا ہے اور جو چوزن پروسیس ہے جس کو اسکیڈول کرنا ہے جس کو سی پی یو دینا ہے اس کا کانٹیکسٹ ریسٹور کر دیا جاتا ہے سی پی یو کے اندر تو اس کانٹیکسٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس میں ہوں گی for example the program counter values of the very C P U registers including the memory management values register values and so on current process کی وہ اسٹیٹ اس کے پی سی بی میں اسٹور کر دی جاتی ہے اور جو نیا سلیکٹڈ اسکیڈ پروسیس ہے اس کی اسٹیٹ اس کے پی سی بی سے پی سی بی سے لے کے سی پی یو میں ریسٹور کر دی جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا کمپیوٹر آرگنائزیشن کے کورس میں کہ جب سی پی یو کی اسٹیٹ آپ سیٹ کر دیتے ہیں ان پرٹیکولر کہ پروگرام کاؤنٹر کی کیا ویلو ہے اینڈ آف ادر سیگمنٹ تو C P U simply would go to the location as pointed to by the program counter and start of instruction starting with the instruction as pointed P C B by the program counter تو نئے پروسیس کی جب اسٹیٹ ریسٹور کر دیتے ہیں سی پی یو میں پروگرام کاؤنٹر کی ویلو سیٹ کر دیتے ہیں تو program counter process P one کی اگلی انسٹرکشن کو پوائنٹ کر رہا ہوگا C P U would get into the fetch decode and execute cycle the C P U cycle کہ اس وہاں سے انسٹرکشن پکڑے گا اس کو ڈیکوڈ کرے گا and it would try to run it ٹھیک ہے تو this is called context switch کہ کرنٹ پروسیس کا کانٹیکسٹ سیو کر کے نئے سلیکٹڈ اسکیجل پروسیس کا کانٹیکٹ ریسٹور کر کے کانٹیکسٹ تو C P U current process سے لے لیا نئے پروسیس کو دے لیا اور اب دوسرا نیا پروسیس جو ہے وہ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دو ایلیمنٹس ہیں اس میں کرنل کے ایک ہے اسکیجولر جو کرتا ہے کہ کس پروسیس کو اب سی پی یو دینے دوسرا ہے ڈسپیچر کہ یہ کام کیسے ہونے اچھا یہ کانٹیکٹ سوئچ میں کتنا وقت لگتا ہے this is dependent on the C P U hardware کہ سی پی یو میں کتنے رجسٹر ہیں جن کو ہم نے سیو کرنا ہے so and typically it would be in microseconds for a few C P Us it may get in very few milliseconds otherwise generally you know twenties اور ہنڈریڈ آف مائکرو سیکنڈس اچھا اگلی سلائڈ میں آئیں تو دیکھتے ہیں ہم کہ ایک کمپیوٹر سسٹم میں we can view a computer system as if it consist of a number of queues اس میں جاب کیو ہو گئی جس میں لیٹ سے کہ ایک یوزر نے پروسیس ریکویسٹ uh, بھیجی اپلیکیشن رن کرنے کی in time sharing system multiple users میں do the same at the same time تو ایک وقت میں ہو سکتا ہے کوئی دس آپ کی ریکویسٹ آ گئی ہو آپریٹنگ سسٹم کے پاس کہ ان ایپلیکیشن کو رن کرنا ہے ان کمانڈس کو رن کرنا ہے اب ڈپینڈنگ پون کہ کتنی میمری اویلیبل ہے یوزر اسپیس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ابھی میمری میں آپریٹنگ سسٹم لوڈ نہ کرے تو وہ ڈسک کے ایک ایریا میں پڑی رہیں گی جس کو ہم کہتے ہیں جاب پول ٹھیک ہے یا جاب کیو اور اس کا ایک میموری میں کرنل میں ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا جو بتائے گا کہ یہ جابز ڈسک میں کہاں کہاں پڑی ہیں اچھا دوسرا یہ کہ جو پروسیسز مین میمری میں لوڈ کر دیے جاتے ہیں and they are ready to run ready to use the C P U لیکن سی پی یو ابھی اویلیبل نہیں ہے it's not their turn to use the C P U وہ ایک کیو میں ڈال دیے جاتے ہیں جن کو جس کو ہم کہتے ہیں ریڈی کیو اور رن کیو یہ دونوں نام یوز ہوتے ہیں لٹریچر میں سو رن کیو اور ریڈی کیو ایک ہی چیز ہے سو یوزر نے یوزرز نے اپنی ریکویسٹ دی کہ یہ اپلیکیشن پروگرامز رن کرنے ہیں کچھ اس میں سے آپریٹنگ سسٹم پر happens would be able to load immediately main memory and put them in the ready queue کچھ کے لیے ابھی جگہ نہیں ہے ان کو ڈسک میں رکھے گا مین میموری میں ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوگا جاب ٹیبل جاب اس میں انفارمیشن ہوگی کہ یہ جابس جو ایکچولی لوڈ کرنی ہے یہ کہاں پہ ہیں ڈسک میں later on at some point memory and put in ready queue اچھا اس کے بعد number of device number one کے لیے آپ ان کی ریکویسٹ ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ڈسک ٹو کے لیے کوئی ٹیپ ڈرائیو ون کے لیے اور پروسیس جو ہے migrate from one queue to another queue جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ریڈی اسٹیٹ میں جب ہوتا ہے تو it's in ready queue C P U use کرتا ہے it goes into one of the I O queues or another queue associated with an event and then it goes back to the ready queue and so on and so forth اچھا یہ جو کیوز ہیں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی uh, اگلی سلائڈ میں کہ فار ایگزامپل ہماری یہ کیو ہے جس میں دو پروسیسز ہیں پروسیس 7 جس کا پی سی بی سیون ہے اینڈ پروسیس 2 جس کا ہم نے نمبر لکھا پی سی بی ٹو تو اس ریڈی کیو میں اس وقت دو پروسیسز ہیں process 7 at the head of the queue and process 2 at the tail of the queue magnetic tape unit zero کے پاس کوئی پروسیس ابھی ویٹ نہیں کر رہا ٹیپ ون کے لیے بھی کوئی پروسیس ویٹ نہیں کر رہا ڈسک زیرو کے لیے تین پروسیسز نے آئی او ریکویسٹ بھیجی ہے لیکن وہ ابھی ویٹ کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس طرح ٹرمینل یونٹ زیرو پہ ایک پروسیس ویٹ کر رہے ہیں اچھا اگر آپ اگلی سلائڈ دیکھیں تو اس میں بیسیکلی ہم نے ڈرا کر دی یہ ساری کیوز کہ نیا پروسیس آیا it's in the ready state would going to the ready queue اس کو سی پی یو اسکیجل جب ہوگا ڈسپیچر اس اس کو کو کی اسٹیٹ رن کرے گا it may get to use its full C P slice اور پھر واپس ریڈی کیو میں چلا جائے یا اس نے کوئی آئیو کرنی ہے تو it would go into the I O queue eventually I O complete ہوگی it would go back into the ready queue یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اس کو وہ ویٹ کرے گا اپنا ختم کرے گا اور واپس ریڈی کیو میں چلا جائے گا تو this diagram essentially shows the the queuing diagram of computer system اگلی سلائڈ میں ذرا دیکھتے ہیں اچھا اس سلائڈ میں بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکیجول کی ابھی میں نے اسکیجولنگ کی بات کی تھی کہ ریڈی کیو میں جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ ایک آپریٹنگ سسٹم کرنل کا ایک پیس آف کوڈ ہے جس کو ہم اسکیجولر کہتے ہیں وہ سی پی یو کس پروسیس کو اب دینے ہم نے وہ ایک پروسیس کو سلیکٹ کرتا ہے اور ڈسپیچر کو کال کر دیتا ہے اور ڈسپیچر اس کو سی پی یو دے دیتا ہے that process starts running computer system میں تین طرح کے اسکیجولرز ہوتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ یوزرز نے جابس دیں سبمٹ کرائیں جاب پول میں پڑی ہیں کچھ ان کو میمری میں لانا یہ جو یہ جو پیس آف کوڈ کرنل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم اسکیجلر یہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا جب میمری جگہ بچی تو اس نے لوڈ کرنا شروع کر دیے سو so, اس کی ایک جو کریکٹرسٹک ہم کہیں گے کہ this dictates the degree of multiprogramming multiprogramming آپ کو پتا ہے ہوتا ہے کہ کتنے پروسیسز کرنٹلی رن کر رہے ہیں کمپیوٹر سسٹم پہ تو یہ لانگ ٹرم اسکیڈولر جو جاب پول میں سے جابز لے گا مین میموری میں لوڈ کرے گا ان کو کیو کر دے گا ریڈی کیو میں اس اسکیڈولر کو ہم کہتے ہیں long term scheduler short term scheduler ہوتا ہے جو کہ چوز کرتا ہے process to be given the C P U next from among the process in the ready queue یہ شارٹ ٹرم اسکیڈولر ہو گیا اچھا اب ایک اور اسکیڈولر ہوتا ہے کہ sometimes you need to take a process from the ready queue from uh, be the main ready which may be in the ready queue or it may be waiting event queue اور اس کو ٹیمپریریلی ہم نے ڈسک میں ڈال دینا یہ پروسیس یہ جو taking a process from the main memory and putting it into on the disk temporarily is known as swapping تو یہ کام جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں میڈیم ٹرم اسکیجولر اس کو سواپر بھی کہتے ہیں سو ہم نے تین طرح کے اسکیڈولر ڈسکس کر لیے لانگ ٹرم اسکیڈولر جو کہ جاب پول میں سے جابس کو مین میموری میں ڈالتا ہے اور ان کو کیو کر دیتا ہے ریڈی کیو میں شارٹ ٹرم اسکیڈولر جو which which to process from among the process in the ready queue would get to use the C P U next پھر ڈسپیچر کو کال کرتا ہے کہ اس کو رنبل کر دو تو ڈسپیچر کرنٹ پروسیس سے سی پی یو لے لیتا ہے اس کو دے دیتا ہے ویا کانٹیکٹ سوئچنگ تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ sometimes process to be taken from out of the main memory and put on the disk temporarily اور یہ کام جو کرتا ہے یہ کرتا ہے میڈیم ٹرم جس کو سواپر بھی کہتے ہیں اور ڈسک کے اندر جس جگہ پہ یہ پروسیس جاتا ہے اس کو سواپ اسپیس کہتے ہیں اور ایونچولی پروسیس واپس ریڈی کیو میں مین میموری میں لایا جاتا ہے ریڈی کیو میں اس کو لنک کیا جاتا ہے and then life goes on کن کن ریزنس کی وجہ سے یہ اسکیجولرز انووک ہوتے ہیں ان ڈسکش ڈسکشن کے لیے ابھی وقت نہیں بچا تو یہاں پہ ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ ہم نے تینوں اسکیجولرز ہمیں پتہ چل گئے ہیں کیا نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ یہ اسکیجولرز کن کن ایونٹس پہ انووک ہوتے ہیں اور دو چیزیں ہم پھر اور ابھی جو کرنی تھی وہ رہ گئیں کہ ایک پروسیس کریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرمینیٹ کیسے کیا جاتا ہے ان کی کیا ریزنس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم کریں گے اگلی دفعہ جسٹ ٹو ریکیپ کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ہم نے سیکھا کہ کس طرح یونک سسٹم کے ڈائریکٹری اسٹرکچر کو براؤز کر سکتے ہیں آپ ہم نے مختلف کمانڈس ڈسکس کی the L S command make dir remove dir C D copy move اور ریموو ٹھیک ہے ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے پروسیس کن کن اسٹیٹس میں جا سکتا ہے what comprise a process program control block کی پروسیس کنٹرول بلاک کا اس میں ہم نے ڈسکشن کی کہ وہ ڈیٹا اسٹرکچر کرنل کے اندر مینٹین کیا جاتا ہے ہر پروسیس کے لیے جس میں ہر پروسیس کی امپورٹنٹ انفارمیشن رکھی جاتی ہے such as the process I D اس کے اسٹیٹ میں ہے اس کسی ایونٹس کے لیے اگر ویٹ کر رہا ہے تو کیا کیا ایونٹ ہے کتنا سی پی یو ٹائم اس نے یوز کر لیا کون اس کا پیرنٹ پروسیس ہے and and so so on for اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کمپیوٹر سسٹم میں پروسیس ڈفرنٹ اسٹیٹس میں سے گزرتا ہے دا ریڈی اسٹیٹ جب نیو اسٹیٹ جب پروسیس نیا نیا مین میموری میں آتا ہے it is ready to run so ready state میں چلا جاتا ہے it gets to use the C P U running state میں چلا جاتا ہے it may wait for an I O or an event ایونٹ تو وہ اس اس میں میں اسٹیٹ چلا جاتا ہے eventually it runs and terminates ان ساری اسٹیٹس کے کورسپونڈنگ کیوز بھی سسٹم مینٹین کرتا ہے تو ہم نے پھر دیکھا کہ queuing diagram can represent a computer system the ready queue disk I O queue disk queue disk zero queue disk one queue queue for processes process waiting for process child to terminate and things like that بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو اسکیجولنگ کیا ہوتی ہے تین طرح کے اسکیجولر ہم نے کہا ہوتے ہیں long term short term and medium term اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے اب ہم اگلی دفعہ کریں گے تب تک لیے اجازت بہت شکریہ السلام علیکم